وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله شديد بما كانوا يمكرون اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں جہاں اپنا پیغام بھیجتے ہیں عنقریب لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور سزائے سخت ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے صاحب ثروت حق کا انکار کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کی بستی میں بڑے بڑے لوگ مجرم اور کافر ثابت ہوئے ہیں جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی کفر ہی کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کی مخالفت اور عداوت میں سب لیے ہوئے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسولوں سے دشمنی کرنے والے ایسے ہی دولت مند اور زردار لوگ ہوا کرتے تھے پھر انہیں جو سزا ملی وہ معلوم ہی ہے چنانچہ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایسے مجرموں کو دشمن بنا دیا تھا اور فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو برباد کر دیں تو ان کے مالداروں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ بستی میں فساد مچائیں اور فسق و فجور کرنے لگیں مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اطاعت کا حکم کرتے ہیں لیکن وہ مخالفت کرتے ہیں بنا برنی ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم انہیں وہ امر کرتے ہیں جو ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے تاکہ اس میں وہ شیطنت اختیار کریں اور فرمایا کہ جس بستی میں بھی ہم نے اپنا ڈرانے والا بھیجا تو سب سے پہلے وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے اموال و اولاد میں بڑے ہوئے ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا اور فرمایا کہ یہ دولت مند کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی ڈھنگ پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے مکر سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیہودہ بکواس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں جیسے کہ قوم نوح کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ مکر و مکرن کو بارہ اور قوم نوح نے بہت بڑی چال چلی یعنی نوح علیہ السلام کے بار بار اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے باوجود بھی ان کی قوم کے سردار اور دولت مند لوگوں نے ان کی قوم کو بیہودہ بکواس اور گمراہی کی طرف ہی بلایا اور اے نبی آپ ان ظالموں کو دیکھتے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے اپنے ساتھی سے یوں کہہ رہا ہے اور چیلا اپنے پیشوا سے اور تابع اپنے متبوع سے اور مرید اپنے گمراہ مرشد اور مولوی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے زیر اثر ہم نہ ہوتے یعنی دنیا کی زندگی میں تو ایمان لائے ہوتے تو پیشوا اور متبوع اور مرشد اور گمراہ مولوی اپنے چیلوں اور مریدوں اور تابے داروں سے کہیں گے ہم نے ہدایت سے تمہیں روکا تھوڑا ہی تھا تم تو آپ گنہگار اور مجرم تھے اور یہ کہ تمہارا مشورہ تھا کہ ہم کفر اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنائیں چنانچہ اپنے ساتھ ہم کو بھی تم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مکر سے مراد عمل ہے اور فرمایا کہ نہیں چال بازی کرتے ہیں وہ مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ لیکن اس بات کو وہ نہیں جانتے یعنی اس چال بازی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال خود ان کی اپنی ذات پر پڑے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پیشوا اپنے گناہوں کی بوجھ کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا وزن بھی بروز قیامت اٹھائے ہوئے ہوں گے اور فرمایا کہ گمراہ کرنے والے کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور جانتے نہیں کہ دوسرے کا بھی گناہ ہم لے رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جب ہماری کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اس جیسی نشانیاں نہ پیش کرو جیسی کہ پہلے پیغمبروں نے بتائی تھیں وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے بھی بطور دلیل کیوں نہیں ہوتے جیسے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کا یقین نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر بھی فرشتے کیوں نہیں اترتے یا یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نصب کے لحاظ سے پوری دنیا سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ عالم حیث یجعل ہو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ محل رسالت کس کو بنانا چاہیے اور کون در حقیقت رسول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسا کہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم اپنی ثوابدید سے کر لیں گے قریتین سے مراد مکہ اور طائف ہیں یہ بات وہ کمبخت مشرقین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغاوت اور حسد کی وجہ سے اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کافر اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ٹھٹول میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کے متعلق بولتا پھرتا ہے حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کو بھولے بیٹھے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی وہ آپ کو اے نبی دیکھتے ہیں تو مذاق میں لے اڑتے ہیں کہ کیا یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طرح مذاق اور استحضاء کیا جاتا رہا ہے لیکن انہی کے مذاق نے انہیں ہلاک کر دیا حالانکہ ان کم بختوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور نصب کا اعتراف تھا اور رسول اللہ کے خاندان کی شرافت اور قبیلے کی عزت اور وطن مکہ کی بزرگی کے معترف تھے اللہ تعالیٰ اور سارے ملائکہ اور مؤمنین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو حتیٰ کہ یہ کفار آپ کے نبی ہونے کے پہلے ہی سے آپ کے ایسے معترف حسن اخلاق تھے کہ رسول اللہ کو امین کا خطاب دے رکھا تھا اور رئیس کفار ابو سفیان تک رسول اللہ کی سچائی سے اس قدر مرعوب تھے کہ ہرقل ملک روم نے جب رسول اللہ کی بابت اور آپ کے حسب نصب کی بابت پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں بہت شریف النصب ہیں پھر پوچھا کہ کیا اس سے پہلے کبھی جھوٹا بھی مشہور ہو رہا ہے تو ابو سفیان نے کہا کبھی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا غرضی حدیث طویل ہے جس سے شاہ روم نے استدلال کیا کہ وہ یعنی رسول اللہ اچھی صفات والے معلوم ہوتے ہیں یہ چیزیں تو ان کی نبوت اور صداقت کی دلیلیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کو انتخاب کیا اور بنی اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب فرمایا یہ روایت بخاری اور مسلم نیز ترمیدی مستد احمد وغیرہ میں ہے صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اچھے قرن ایک بعد دیگرے آتے رہے حتیٰ کہ وہ اچھا قرن بھی آ گیا جس میں میں ہوں مسلم احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں پر نظر ڈالی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب کو سب کے دلوں سے اچھا پایا چنانچہ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء اور مددگار بنایا جو نبی کے ساتھ دین کے لیے قتال کرتے ہیں بس مسلمان یعنی صحابہ کرام جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اچھا ہوتا ہے اور جس کو صحابہ برا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی برا ہوتا ہے روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بس جب ان کی طرف دیکھا تو ڈر گیا اور پوچھنے لگا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ ابن عباس صدی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محل نبوت و رسالت کو خوب جانتے ہیں کہ کون نبوت کا مصداق بن سکتا ہے اور اللہ کا فرمان سیوسیب الدین اجرم صغار عند اللہ عذاب شدید یہ رسالت کی اتباع سے تکبر اور انقیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غرور کرنے والوں کے لیے وعید شدید ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس حقارت اور ذلت دائمہ نصیب ہوگی اسی طرح جو لوگ غرور کرتے ہیں تو قیامت کے روز اس کے نتیجے میں انہیں ذلت ملے گی جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں وہ اوندھے منہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس عمل بد کے سبب انہیں عذاب شدید لاحق ہوگا کیونکہ مکر عموماً خفی ہوتا ہے مکر کہتے ہیں نہایت لطیف طور پر ہیلا بازی اور مکاری کو وہ اسی کے بالمقابل قیامت کے روز پوری جزا اور پورا عذاب شدید دیے جائیں گے چنانچہ اللہ نے فرمایا وہ آدھید یم قرون لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوم تبل سر یعنی اس روز ساری چھپی ہوئی باتیں اور سب مقنونات ظاہر ہو جائیں گی بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر باغی اور غدار کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا ہوگا اور یہ اس کی سرین سے لگا ہوگا یعنی اس کے چوتڑ سے لگا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں غدار ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ غداری چونکہ خفیہ ہوتی ہے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہو پاتے اس لیے قیامت کے روز وہ ایک علم اور جھنڈا بن جائے گا جو غدار کی غداری کا اعلان کرتا رہے گا